حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے میرے دو اوقات تھے ایک رات میں اور ایک دن میں جب میں ایسے وقت حاضر ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کھانس دیتے جس کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے تمہارے آنے کا علم ہو گیا ہے اور تم اندر آ سکتے ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو آٹھ